اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے اور اتحاد کیوں پیدا ہوتا ہے دیکھیے کسی بھی سوسائٹی کو کیا کسی گھر کو بھی سوچیے ایک گھر میں دس آدمی ہیں کیا سب کی رائے ایک ہوگی سب ایک ڈھنگ کا کانا ایک ڈھنگ کا کپڑا ایک ڈھنگ کا سوچ ایسا کہیں ہوتا ہے دنیا میں ایک گھر جس میں دس آدمی ہو رہتے ہوں ان میں بھی اتفاق اس سینس میں نہیں ہوتا ہے کہ سب ایک ہی سوچا معنی کیا ہے کہ اتحاد کب ہوگا جب آپ دوسروں کے اختلاف کو برداشت کریں گے بیوی سے اختلاف ہوگا برداشت کریں گے تب جڑے رہیں گے نہیں تو طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق بیٹے سے اختلاف ہوگا جڑے رہیں گے نہیں تو کیا ہے بیٹے سے علاحدگی یہی بات زیادہ آپ ملٹیپلائی کر لیجئے سوسائٹی کے لیے پورے قوم کے لیے کہ قوم میں بے شمار اختلافات رہیں گے آپ اختلافات کو ختم کر نہیں سکتے ہیں یہ ناممکن ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر دو پیغمبر ہوں تب بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے پیغمبر تو پرفیکٹ انسان ہوتا ہے نا پرفیکٹ انسان لیکن آپ بیک وقت دو پیغمبر تھے حضرت ہارون حضرت موسا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا قرآن مدک لا تاخت بلحیتی ولا براسی میری داڑھی نہ پکڑو حضرت موسا علیہ السلام اتنا وہ ہوئے کہ ان کی داڑھی پکڑ لیا جبکہ وہ پیغمبر تھے تو اس دنیا میں اس کی بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اختلافات نہ ہوں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے بہت سارے اختلافات ہوئے صاحب کرام کے ایک دو نہیں تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا اتحاد اختلاف کو برداشت کرنے سے اتحاد کا راز ہے اختلاف کو برداشت کرنا